کیسٹ سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتا جامع مسجد صدیق اقبال نادم کرنگی نار Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إلى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الله الله الله داعيا بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله الله بإذنه وسراجا منيرا صدق مولانا وصدق رسوله النبي الكريم بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا کرے بغیر ایک خاک سی گری ہوئی سارے چمن میں تھی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی سمندر میں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلب کا شاہد بھی مشہور بھی علم و حکمت نے وہ غیر محدود بھی راہ رنگ میں اٹھایا گیا اس کی شکت ہے بے حد بے انتہا اس کی رحمت کا قریباً سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا اصل کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بتائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا میرے واجبل کرام کابل کرام علماء کرام یہ سمندری میں ہونے والی دوسری سالانہ شاہ ماشاء کانفرنس ہے جو ہر سال ربیع الاول میں یہاں نور محمد پارک کمیٹی بار منعقد ہو رہی ہے میں حضرات کے سامنے تقریر کرتا رہتا ہوں جہاں جمع بھی ہر ہفتے آپ کے سامنے ہوتا ہے اس لیے کوئی تفصیلی تقریر کرنے کے لیے میں نہیں کھڑا ہوا ہماری جماعت کے مایا ناز جرائل حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب سطح پر تشریف فرما ہے اصل میں انہیں کا ہوگا اور وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت اور حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے مجھے کافی ساتھیوں نے مجبور کیا کہ میں بھی کچھ باتیں کدو رائے کی کیلت پر آپ کے سامنے کروں تو میں صرف منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر کیا ہوں حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک چھوٹ سا بات آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ صحابہ کا موقف اور جو میاں نواز شریف صاحب نے یہاں دلکت نے کل تحریر کی ہے اور یہ فتوا مفتی نواز شریف نے جاری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا میرے بھائی میں نے پرانے پاک کی ایک مختصر کی آیت پڑی ہے اور میری اس تھوڑی سی گفتگو کا عنوان ہے دو گواہ ایک اللہ کا دوا اور ایک رسول کا دوا اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس نے سپاہ صحابہ کا موقف بھی آپ کے سامنے ان شاء اللہ آئے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا اللہ اور شاہدہ شاہد ایسے رمبر تو گواہ ہے اللہ کا شاہدہ اے پیغمبر نمبر تو گواہ ہے شاہد کا مانا گواہ ہے اور شہید کا مانا بھی گواہ ہے دونوں کا مانا ایک ہے لیکن یہ اس میں فائد ہے کس سے مشبہ ہے اس کا فرق اہل علم جانتے ہیں مانا دونوں کا گواہ مانا دونوں کا گواہ جو آدمی اللہ کے راستے کو مارا جاتا ہے شہید کس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اس لیے اسے شہید تو پرانے پاک میں اللہ نے سرایا تندرا اور کرنا کا شاہد اے پیغمبر تو گوا ہوا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کس چیز سے گواہ کو قرآن میں اللہ نے گوا کرنا ہے رسول اللہ کس چیز سے گواہ میں بھی نماز میں کہتا ہوں اشد اللہ محمد ام و رسول کہ میں دوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہے تو یہ کہنا کہ میں چیز کا گواہ ہوں میں رسول اللہ کی رسالت کا گوا اور محمد رسول اللہ اللہ کے گواہ ہوں میرے بھائی قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا انا اور کا شاہد اے پیغمبر تو گواہ ہے اور دوسری جگہ پر تمام کو اللہ تعالیٰ نے گواہ قرار دیا تو باقی تمام انبیاء وہ بھی گواہ ہے حضور بھی گواہ ہے اور ساری دنیا نماز میں کہتی ہے اچھا محمد الحمد للہ رسول کہ محمد اللہ کے بندے رسول نے گواہی دیتا تو ساری دنیا میں اسلام کی جو عمارت ہے وہ گواہی پر کھڑی ہے وہ کسی پر کھڑی ہے وہ گواہی پر کھڑی سیشن کوٹ میں مقدمہ چلتا ہے آدمی وکیل سے کہتا ہے کہ جناب میرا کیس کبھی ختم ہو جائے وہ کہتا ہے دوا دکھا دو کیس ختم دوا دکھا دو کیس سپریم کورٹ میں ایک آدمی کی سزائے موت کی اپیل کر رہی ہے لیکن وہ منظور نہیں ہوتی تو وکیل کہتا ہے کہ دوا دکھا دو کیس ختم سزا ختم سپریم کورٹ میں دوا ختم ہو جائے کیس ختم ہائی کورٹ میں دوا بیٹھ جائے کیس ختم سول کورٹ میں دوا بیٹھ جائے کیس ختم کوٹ میں بیٹھ جائیں کیس ختم یعنی جس مقدمے سے کو آپ نے ختم کرنا ہے اس مقدمے سے دبا نکالے کیس ختم میرے بھائی دنیا کے جتنے بھی مقدمے سارے مقدمے دوا پر کرے سارے مقدمے میں کہتا ہوں لائن اللہ ایک مقدمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی نام مقدمے کے کہتے ہیں مقدمہ دارے کو بیٹے مقدمہ کو چلا مقدمہ دارے کو کہتے سمجھتے ہیں اللہ ناریا انجن کتاب نایا اللہ ایک مقدمہ ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی الوحیت کا مقدمہ یہ سے کہا ہے اللہ نے دیر کہا لا الہ الا اللہ بات یہاں نہیں سمجھ کر لی ایک لاکھ چودہ ہزار رویہ آئے ہر نبی کو کلمہ دے کر دیا اور صرف اکیلا کلمانے کی دوا دی لا الہ الا اللہ اکیلا نہیں کہا کہیں نہیں کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو بغیر مقدمے کے بغیر دبا کے دعویٰ ہوتا تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو مقدمہ صاف کرے گواہ صاف درج کر دیا کہ لا الہ رسول ہے یعنی اگر تو اللہ کی الوحیت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ کے سوال کر اور محمد رسول اللہ کا جب دعویٰ قرآن نے کیا تو اس کے بھی اللہ نے دعا کرنے کا کیا یعنی کلمہ کے نے کہا اللہ اور پیش کیا محمد رسول اللہ اور جب محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ ہوں لڑائی ہو آدمی مر جائے آدمی آ رہی ہے بھائی آواز تو آپ کو آ رہی ہے نا آواز نہیں آ رہی بھائی آواز تو آ رہی ہے نا کیا کرتے ہو ایک ہاں، بند ہے دوسرے ہاں کی آواز تو آ رہی ہے نا سن لیں آپ ٹھیک ہو جائے گا سمجھو کریں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی گواہ کتنے قسم پر ہے خدا آپ کا یہاں چوک میں لڑائی گیا آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے قتل کے بعد گواہ دو قسم پر بھرتے ہیں ایک گواہ ہوگا جی۔ جسے کہیں گے کسن کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو مارا میں نے دیکھا قتل کر کے دیکھا اس کو قتل ہوتے دیکھا یہ ہے وہ لیکن عدالت کے اندر لیے اسپیشل دوا نہیں ہوتا عدالت میں تو ڈاکٹر بھی آ کر دوائی دیتا ہے اس نے تو پتہ ہوتے نہیں دیکھا عدالت میں تو خاندان بھی آ کے دوائی دیتا ہے اس نے تو پتہ ہوتے نہیں دیکھا ڈاکٹر کہتا ہے میں نے پوسٹ مارٹم کیا یعنی اس نے قتل کی نشانی دیکھی اور دوائی دی خاندان نے پتہ درج کیا اس نے قتل کی نشانی دیکھی دوائی دی تو دوائی دو قسم پر دوائی دوا دو قسم پر ایک اہم دوا تقریب دوا اور ایک نشانی ایک پہلی دوا اور ایک نشانیوں کے دوا دوا دو قسم پر ساری دنیا کی عدالتوں میں مجھے دوا دے سکتا ہے اور مجھے کہنے دو کہ اللہ کے دوا کی بھی دے سکتا ہے رسول کے دوا کی دو قسم پر ہاں، ہاں، ہاں۔ اللہ کے دوا کی دو قسم پر رسول کے دوا کی دو قسم پر اب آئیے قرآن کی طرف کہ قرآن کیا پوچھتے ہیں کہ دونوں دواؤں کا دکھاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کا شاہدہ اور جب اندر کی دوا ہے یعنی مالک میں ہوں گواہ تو ہے مالک میں ہوں گواہ تو ہے راجے میں ہوں گواہ تو ہے بجلی میں بناتا ہوں گواہ تو ہے جلدی جلدی کا میں مالک ہوں گواہ تو ہے جگہ کا مریض میں ہوں گواہ تو ہے پانی غیر میں ہوں گواہ تو ہے ہر چیز کو میں جانتا ہوں گواہ تو ہے کائنات میری ہے گواہ تو ہے ساری دنیا میری ہے گواہ تو ہے میں شروع سے ہوں میں آخر تک ہوں گا گواہ گواہ تو ہے ایسے نمبر ساری کائنات میں سب سے بڑا ہوں گواہ تو ہے ساری کائنات ہے عبادت میری ہے گواہی تیری ہے عبوبیت میری ہے گواہی تیری ہے عبوبیت میری ہے گواہی تیری ہے نبی کے اسی لیے تو سے آیا جب سے آیا میں نے پچاس لگا دے مجھے پتا تھا کہ پانچ رہ جائے گی بھی میں نے پچاس دی مجھے پتا تھا رہ جائے گی پانچ پھر بھی پچاس کر گیا اس رات کو دنیا میں کوئی سمجھ نہ سکا تو میں پہلے بھی پانچ دے سکتا تھا پچاس کا سوال دے سکتا تھا لیکن میں نے پہلے پچاس دی پھر پنتالیس پھر چالیس رکھی پھر تیس رکھی پچیس رکھی بیس رکھی پندرہ رکھی دس رکھی پانچ رکھی کیوں رکھی اس لیے اسکرین اگڑیوں کو بتانا چاہتا ہوں دنیا چلے گئے میں پہلی مرتبہ مجھے پانچ دے سکتا تھا مجھے کوئی مجبوری نہ تھی مجھ پر کوئی دوائی نہ تھا لیکن میں نے پہلے پچاس دے دی کیوں تاکہ تو عرب پر آیا تھا عرب پر اس عرب پہ آدم سے عیسا تک کوئی نہیں آ سکا نبی نہیں آ سکا بلی نہیں آ سکا تو چونکہ موقع کا جگہ تھا تیرے پھیرے ڈالنے کے لیے مجھے لانے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس جگہ پر کوئی نہیں جا سکا میرا محبوب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے اس لیے کہ موقع کا گواہ اس لیے کہ تم اور جو موقع کا گواہ ہوتا ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے اس کے اندر ایک تو کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر ایک تو جو موقع کا گواہ ہے میرے ان کے ایک اللہ کا موقع کا گواہ ہے اور ایک میرے رسول کے موقع کا گواہ ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ میرے نبی کی نقیبت کے گواہ ہے اور ان گواہوں میں سب سے بڑا گواہ سدھی کے تھرا سب سے بڑا گواہ کون ہے سدھی کے سو اور اس کے دیکھ کی گواہی کو دیکھو اٹھارہ سال کی عمر سے اکاسٹھ سال کی عمر تک محمد کا چہرہ دیکھا سیوان کی حالت میں اٹھارہ سال کی عمر سے اکاسٹھ سال کی عمر تک یہ چہرہ اتنی مدت تک نبی کا کسی نے نہیں دیکھا سوائے صدیق کے کیوں اس لیے کہ یہ بھی موقع کا گواہ ہے اس لیے کہ یہ بھی گواہ ہے کون صدیق کو مانتا میں صدیق کا دفاع نہیں کرتا میں اسلام کا دفاع کرتا ہوں میں صرف صدیق کی چوکیداری نہیں کرتا میں اسلام کی عمارت پر پہلے دار ہوں میں اسلام کی عمارت پر چوکیدار ہوں کیوں اس لیے کہ ابھی کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے محمد کی نبوت کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا جس طرح خدا کی توحید کا مقدمہ نبی کے بغیر نہیں آ سکتا اس طرح نبوت کا مقدمہ صداقت کے بغیر نہیں آ سکتا کہ باہر صحابہ صرف ابو بکر عمر کی چوکیدار نہیں باہر صحابہ چوکی ادار ہے اسلام کی شریعت کی قرآن کی دین کی اس لیے کہ ہر مقدمہ جگہ پہ کھڑا ہے جگہ ٹھیک ہے میرے بھائیو آج مدینہ آزم پاکستان کیسا ہے میں اس موضوع گواہی کے موضوع پر بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے اتنی بات کہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کا موقف یہ ہے کہ گواہوں کی حفاظت کی جائے سپاہی صحابہ کا موقف کیا ہے کہ گواہوں کی دیکھو عدالت میں جس آدمی نے گواہی دینی ہوتی ہے عدالت میں اس کا شجر نفر پہلے لکھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کے والد کا کیا نام ہے اس کا چہرہ کیسا ہے اس کا کاروبار کیسا ہے یہ رہتا کہاں ہے اس کا کام کی لیکن قرآن پاک کے دیکھو قرآن کو دیکھو کہ قرآن رسول اللہ کو دبا بناتا ہے رسول اللہ کی ہر چیز قرآن ہے ندی کے ذکر آتا ہے تو قرآن لگ گواہ کرتا ہے ندی کے دلوں کر ذکر کر آتا ہے تو ولیل کہتا ہے ندی کے ہوٹوں کا ذکر آتا ہے تو ماں کے کا کنواد نہیں کہتا ہے سیمبر کی آنکھوں ذکر آتا ہے تو ماں بسر و ماں تباہ کرتا ہے ندی کے پینے آتا ہے تو اللہ سہانا کا قدر کہتا ہے سیاگ کے شہر آتا ہے تو لاس کے بلد کہتا ہے ندی کے زمانے ذکر آتا ہے تو وہ کہتا ہے سیاگ کے کا ذکر آتا ہے تو ان کا انہوں پڑھ کے نظیر کہتا ہے نبی کے کردار کا ذکر آتا ہے تو مقد کام رقم فی رسول اللہ یہ سوچل حسنہ کہتا ہے نبی کی رحمت کا ذکر آتا ہے وہاں صلی اللہ اللہ احمد علی نالی کہتا ہے پیغمبر کے قصوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ صلی اللہ کا شاہدل کہتا ہے مبشرم کہتا ہے نبیرم کہتا ہے بھائی اللہ کہتا ہے بیوی ہوئی اور سراج منیرا کہتا ہے یہ سب کچھ کہتا ہے یہ سب کچھ کہتا ہے یہ سب کچھ کہتا ہے اس لیے کہ یہ محمد اللہ کی ضروریت کا موقع کا گواہ ہے اور موقع کے گواہ کی ہر بات آنی چاہیے جس طرح رسول اللہ اللہ کی الوحیت کا موقع کا گواہ ہے اسی طرح سارے صحابہ سرمبر کی نبوت کے موقع کے گواہ ہے لیکن قرآن نے جب دعویٰ کیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو گواہ اس کے بعد اللہ نے گواہوں کے طور پر یہ نظر نے ماہو محمد اللہ کے رسول ہے ان سے اسے ہر وقت پاک ہے اچھے دار مرد کے پاس جو کافروں کے تحت ہے زبان کے جو آپس میں رہ گئے ہیں تمام الف سے جگہ تو ان کے دیہوں سے ان کے باتوں کی چٹوں کے نشان باقی ہے یہ نشانیاں ہیں کسی نے کہا صحابہ کے لیے لیکن میں رشتے کی بات کرتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح محمد اللہ کے رسول ہے یہ دعویٰ ہے یہ مقدمہ ہے وہ نبی نے مارو جو حرکت نبی کے ساتھ ساتھ ہے آج میں باہر معلوم جو حرکت نبی کے ساتھ ہے جو کابروں کے ساتھ ہے آپس کے ہے یہ تو مانے رنگ ہے ہے تلاش کرے گا تو تجھے مسجد میں ملے گا تلاش کرے گا تو تجھے رکو اور سجدے میں ملے گا یہ میں ہے میرا کہ محمد رسول اللہ یہ بابا ہے یہ یہ مقدمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے بعد چار گواہوں کا رکٹ کیا ہے اب میں کیسے مانوں ابھی بکر سے دعا کروں تو محمد کی نبوت کا مقدمہ کہا جائے گا عمر کھیل دوں تو رسول کی کا مقدمہ کہا جائے گا اور عثمان کو تسلیم کر لوں تو محمد کی نبوت شان شان ہے ہے اور اس میں میرے بھائی اللہ کی امہیت کا مقدمہ محمد کی نبوت سے ہے اور محمد کی نبوت کا مقدمہ صحابہ کی تلابت سے کھڑا ہے اللہ کو تلاش کرنا ہے نبی کو تلاش کرو نبی کو تلاش کرنا ہے صحابہ کو تلاش کرو اللہ کی نبی مت کے بغیر نہیں نبی نبی کی نقیمت صحابہ کے بغیر نہیں یہی جنگ لڑ رہی ہے یہی تالا دے رہی ہے یہی آواز لگا رہی ہے یہی چیزیں پکار کر رہی ہے آج وزیر اعظم صاحب جناب جرگت میں بیٹھ کر جان دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ آدمی سیاست آگے کہتا ہے اس کو پھانسی پر لڑکا دیا جائے مٹی صاحب پھانسی پر ہمیں لڑکا دیا جائے ہمیں پھانسی پر تمہیں کون لٹکائے کرو کرو نواز شریف بیان دیتا ہے کہ سرکا وائیت کی وجہ سے شراب آیا نہیں شراب میں بتاتا ہوں کیسے آیا اس کی مل ایک تھی پندرہ سال پہلے آج چھٹی مل رہے ہیں شراب کیوں آئے اس سے بتاؤ کبھی نہیں تھی شراب کیوں آئے اس اسے الیکشن میں کہا تھا کہ میں شریعت بن جاؤں گا بعد میں بدلاؤ آیا اور شراب کیوں آئے اس سے سروس کی حمایت میں اس کے وزیروں نے بیان دیے شراب کیوں آئے نواز شریف آج تو ایک بیان دے چاہتا اس ملک کے چلے اس طرح کی کو ننگا کرتی ہے اسی طرح تجھے بھی ننگا کر کے نواز شریف تم سکتے کرتے نے ایک سال پہلے لاہور میں وزیر اعظم تمہارے سامنے گورنر ہاؤس میں سی تمہارے سے ختم کرنے کا پیش کیا تھا تم محنت ہوتے اس بار ملنے پر عمل کرتے جبکہ پار مولی پر نے دستخط کر دیا مجھے بتاؤ یہ جھگڑا مٹانا چاہتے تو تم آج ملاقات کرتے ہو کیا اس کتاب میں میں نے ایک کتاب تو نہیں دکھائی جس کتاب کا نام سب سے اثر ہے جس کے ایک سو انیس سے انہوں نے لکھا کہ عمر اپنی کا دکھا زندگی تھا مجھے بتاؤ تم کہتے ہو مولوی کیا تو کافر کہتے اسے پھانسی دو کون دے گا کون جی دے گا بتاؤ اسلام آباد میں جب لاکھ کا موقع تھا اور وہاں میری جماعت کے کار کو میں نے کیا کہا تھا کنارا لگایا کتنے کنالا نہیں لگائے قانون تو صرف دلک تھی کروڑا اور میں آج کہتا ہوں کہ تجھ کتنے دیر تھے تو روک دکھا ابھی مطلب ابستان ایسا ایسا اور ایک لاکھ چوالیس ہزار رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف سیاسی کی کتابیں ہومی کی کتابیں مجھے کی کتابیں تاریخ کتابیں سیدا جاتی کی کتابیں جب تک اس ملک میں موجود ہے اور ان کتاب لکھنے والے کو سزا نہیں دی جاتی میری جماعت کا ہر سال کے بچے سے لے کر اسی سال سے پورے تک سیا کو کافر کہے گا چلے سنت رہتی ہے رہے نہ رہے ہر ہم دنیا میں رہتے ہیں رہے نہ رہے ایک ایک بچہ سیا کے قدر کا علاج کرے گا کہ ترین میں ڈاکٹر تک نہیں دوں گا تم برابر ہے کہ تم میرا دل بڑا دکھتا ہے برسیا سے طاقت آ جاتا ہے جب آئے کا کلاسا لکھا گیا تیرا دل نہیں دکھا آئے جب ابھی بچت کو قرآن کا دشمن کو نہیں لکھا تیرا دل نہیں دکھا جب تاریخ آدم کو کافر لکھا گیا تیرا دل نہیں دکھا جب غلام حسین نے تیسری کتاب سونے مقبول سامنے آئی جس کتاب کا ساتواں ایڈیشن اسی سال سفا ہے اس کتاب کے چار سو بیس سفر پر اس نلون نے لکھا کہ ترندر کی بیٹی تم نے کل فلم جب فوٹ ہو رہی تو عثمان غریب کے کام تھی جب وہ فوٹ ہو رہی تو اس کے ساتھ مرتا حالت ہے عثمان غریب ہم دیکھتے تھے یہ یہ تحریر تحریر ہم نے دکھائی ہے اس تحریر پر تیرا دل نہیں دکھا للکار للکار ہے ہے اور نواز کے بھی چاہ کر توڑو چہرے سے پردہ ہٹاؤ کھل کر کہو تمہیں مینے کا چیلا ہے کہو کھل کر میں دیکھتا ہوں کہ پانچ سال کیا لیتا سن بات کا میں کی کا نمائندہ تو تیمان کر اگر تیری حکومت کی مہینے لے اور دنیا سے منگوائی کبھی کا اداکار نہ کر کبھی بیان دیتے ہو کہ جناب آپ صحابہ پر پابندی کا دیں میں دیکھوں ایم ایل اے اس کا دفعہ کرتا ہے ایم ایل اس کا بچہ کرے ملک میں میں پاکستان میں سیاسی سب نہیں دوں گا وہ لے کر سے بائے وہ کرابے لے کر سیا وہ لے کر چمتی پنندی تھی جاؤ یہ ملک چھوڑ کر ایران چلے جاؤ اس ملک میں رہنا ہے تو ابھی بکر کے دشمن کو کہاں کہنا پڑے گا کو تم درخت کرو ان کے مسلم نسیم کو سزائے موت دو یہ بھلا ختم ہو جائے گا یہ تنازع لکھ جائے گا میرا میری جو تجویز جائز کیا ہے اور سیا نے اس پر دخل کیا سیا نے اس کو تسلیم کیا کہ ہمیں منظور اس کے بعد تمہیں میں نے کہا رکھتے ہیں میں نے کہا میاں صاحب اس کے لیے فوری طور پر کمیٹی بناؤ جس کمیٹی میں تم خود شامل میرے پاس نے وعدہ کیا کہ میں کمیٹی بناتا ہوں میں شامل ہوتا ہوں لیکن اس کے بعد تم نے کمیٹی بنائی اور پھر اس میں شامل نہ ہوئے پارکنگ لائی یادی اکیلوں کو شامل کر دیا اس تمہاری کو میں مردے ہے اندر میں کیے اور اجلاس کر کے سفا سات وقت ہوں اس نے لکھا تو جائے میں نے اس پر کو میں نے اس کو تکلیف کیا کہ مجبور اس کے بعد تمہیں میں نے خود کہا کیا کے رستے میں میں نے کہا میاں صاحب اس کے لیے فوری طور پر کمیٹی بناؤ جس کمیٹی میں تم خود شامل میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا کہ میں کمیٹی بناتا ہوں میں شامل ہوتا ہوں لیکن اس کے بعد تم نے کمیٹی بنائی اور خود اس میں شامل نہ ہوئے مولانا مفتی نہاری اکیلوں کو شامل کر دیا اس مرد مجاہد نے مرد کلنگر نے تمہاری تمہاری تو کہنے لگا دو اجلاس کیے اور اجلاس کر کے سفار سات مرتب کیے اس نے لکھا کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے جو ایک سو دس کی کتابیں پیش کی ہیں اجلاس میں جن میں صحابہ کو کا اور مطلب لکھا گیا وہ واقعی صحابہ کی گرفتاری ہے میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو غلط کرو اور وہ سمجھے کو سبھا دے اور وہ ہمارے بہت پڑ کر سارے کا ہے اور وہ سب کرتے نواز شریف کی ٹیبل پر پہنچا دی آج دو مہینے ہو گئے تو تیری ٹیبل پہ پڑ گئے تیرے پہلے میں تک نہیں ملتی تو ہماری بہان دے کر ہماری گھوڑے میں آتا ہے سوار پر کر کرو اگر تم نہیں ہو سکے تم تم تم ہماری بیانوں کے لیے مٹانا چاہتے ہو کیا میں بیان دے دی چاہو پاکستان میں ایران کا پڑا نہیں بڑی مدد کے ساتھ کہا کیونکہ ایرانی یعنی صدر کی تین کتابیں میں پڑھ چکا ہوں جن کتابوں میں اس نے انٹرنیشنل سطح کے حالات لکھے اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ سیاہ سننے تنازع تنازعات کرنا یقین نہیں رکھتا تو میں نے کہا یہ کہ دن کا آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے اسی کو میں مانتا ہوں کہ اسی کو درمیان میں دکھاؤ کی ساری کتابیں میں لاتا ہوں جس میں کو کافر کہا گیا اس سے پوچھتے ہیں کہ جب امت مسلم کی تقسیمت کے پیشواؤں کو کافر مرتب اور محفوظ رکھا جائے تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے میں نے بڑی سب کے ساتھ اس کو سالت ماننے کا اعلان کیا پاکستان کے پورے میڈیا نے اخبارات میں رسائل میں اس کی تاثیر کی اور یہ کہا کہ بڑی سب کا مظاہرہ کے پاس آبا نے کیا لیکن اس کا جواب یعنی دیا بلکہ نے نہیں کیا کتاب کہا تھا اور کیا کر یہاں فیصلہ کریں تو یہاں کا بھی فیصلہ ہوگا لیکن کتاب قرآن کی نہ کتابیں تو وہاں ہو ہم یہاں کا بھی فیصلہ کریں یعنی سرد کے بھی پانچ کیا ہوتی ہے تو پھر بھی ہمیں مل جاتا ہے اپنے ہال سے نکلو جو ہال جس ہال میں تم بند ہو اس سے باہر آؤ ہال میں تم بند ہو ہال سے باہر آؤ وہ کرسی کا ہال ہے وہ کس کا ہال ہے کیونکہ تم پر کرسی کا نشا پانا اور یہ کرسی کا جو نشا ہے جن لوگوں پر پائی رہا ان کی ہسٹری تو اور میں منظور ہے اس کے بعد پھر میں نے پھر کہا چاہے کہتے ہیں میں نے کہا میاں صاحب اس کے لیے فوری طور پر کمیٹی بناؤ جس کا دستاخ ہے میں سفارش کرتا ہوں تو ان کتابوں کو غلط کرو اور وہ سمجھ کر کے سبا دے اور وہ سبائے بہت سب کر پائے آپ کا ہے اور وہ سفارتات مرتب کر کے نماز شریف کی ٹیبل پر پہنچا دی آج دو مہینے ہو گئے سفارتات تیری ٹیبل پہ چل گئے تیرے پہلے میں جھوٹ نہیں دی تو ہماری جان لے کر ہماری گھوڑے میں ہے سفارتات پر اگر اس اگر تم دکھ لگتے نہیں دے سکتے تم بھائی دیکھنے کے لیے جگہ نکالنا چاہتے ہو جب دے دیجیے بھی جانتے پاکستان نے بیان کا پڑا بڑی ساتھ کہا کیونکہ ایرانی سڑک کی تین کتابیں میں پڑھ چکا ہوں جن کتابوں میں اس نے انٹرنیشنل سطح کے حالات لکھے اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ سیاست میں تنا پر میں یقین نہیں رکھتا تو میں نے کہا یہ جو یہ دن کا آدمی ہے لکھا آدمی ہے چلو اسی کو میں سالس مانتا ہوں کہ اسی کو درمیان میں لکھاؤ کی ساری کتابیں میں لاتا ہوں جس میں ابھی بچوں کو کافر کہا گیا اس سے دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اور مناسب رکھا جائے تین بتا تیرا کیا فیصلہ ہے میں نے بڑی کے ساتھ اس کو سالس ماننے کا اعلان کیا پاکستان کے پورے میڈیا نے اخبارات میں رسائے ہے ہے اس کی تاثیر کی اور یہ کہا کہ بھائی سب کا مظاہرہ تمہارے صاحبہ نے کیا لیکن اس کا جواب پرانی سڑک میں نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ تمہارے صحابہ اور کیا کر دونوں جہاں جا کر فیصلہ کرنے تو یہاں کا بھی فیصلہ ہوگا لیکن تو تمہارا قرآن کیا رہا کتابیں تو وہاں کی دے رہے ہو ہم یہاں کا بھی فیصلہ کریں پرانی یعنی سڑک سے بھی قرآن کیا تو پھر بھی ایسی آئی تو پھر بھی ہمیں نہیں جاتے وہی اگر صاحب اپنے ہال سے نکلو جو ہال جس ہال میں تم بند ہو اس سے باہر آؤ ہال میں تم بند ہو ہال سے باہر کرسی کا ہالتا پہلے تم پر کرسی کا تھا اور یہ کرسی کا جو ہے جن لوگوں پر تاریخی ہوتی ہے لڑائی کے بجائے ہم نے دیکھا ہے اور موٹر کے تیل میں والے بھی اشارہ کرتے ہیں طوفان ادارہ کرتے ہیں طوفان اور صحابہ اس لیے کہ کرتی سیاح صحابہ کو کہا لکھا نے چمبر کے خلافا کو کہا لکھا سیا نے اسلام کی بنیادوں کو سرحد کیا سیا نے عائشہ کے مناسب کو منافع اور تڑا لکھا اور وہ لگے تھے غلام سے تک کا پاکستان آیا اور پاکستان میں غلام کا لڑکی جیسے مہینے میں وہ کتابیں پڑھی اور میں وہ کتابیں پاکستان کے ہر قرآن تک پہنچا چکا ہے وزرا تک وزرائے اعلیٰ تک وزیر اعظم تک حتیٰ کے سر خاص کو جب میں نے اپنے کتاب پیش کی کرتے تھا تو سر خاص نے کالوں کو ہاتھ لگائے اور اس نے کہا یہ کافر ہے رسل رسل جامع ہے ہر ایک ہمارا جو یہاں مدرسہ ہے الگ الگ ابتدائی حالات وہاں شروع ہے اس مدرسہ میں پولیس نے چھاپا مارا اور یہاں سے انتظامیہ کا سیدھا کرے چھاپا ہے ہم نے نہیں مارا بلکہ جھنکی کر استعمال جامعہ عمر فاروق ایک دن میں رکھتا ہے اس مدرسے میں چھاپا مارنا بہت بڑا بڑی جاتی ہے شرمناک یاد میں اس کو ایشو بنا سکتا ہوں اور اس کو ایشو بنا کر ہم نکال سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں سڑکوں پر آ سکتے ہیں پورے ملک میں اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایشو بنا ہم انتظام میں ہیں کہ تمہارے بڑے پہلے بڑے چھاپے مارے بھائی بڑے چھاپے مارے بھی بڑا نہ کرے بڑی بڑا رہی ہاں سارے بابا نہیں بول رہے نیا نیا کا یہ بہت بڑا پیٹ ہے اور میں اس چھاپے کے شریر رمت کرتا ہوں آگے کرتے ہیں میں اس کے آنے کو نہیں اس چھاپے کے شریر رمت کرتے ہیں اور ہم اس کو حقائق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ دن رستے کا یعنی کیا استعمال کیا